بکواس حضرت صاحبہ ملاد رسول اکرم صلی اللہ شریعت ملاد ہے ملاد شریعت رسول اللہ نواں ملاد شریعت رسول اللہ انتی نا مراد ہاں جی چاول دیکھ چاولان دی پکائی نچن گان پر رکھ پیا ملاد ہو گیا جی ਹੈ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਜ ਗਏ ਦਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਾਵਾ ਉਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੀ ਚੋਦਾ ਜੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ جو جہان دا حرام دا سودا تیرے بازار چ سج گئے گلیاں بازار سونا آیا و کتے دا پوترا حضور سرکار تیرے اے بازار تیرے چکلے ہاں۔ سجا نہیں آئے رسول ہاں۔ اکرم شریعت نال دل تے شریعت نال بازار شریعت تیرے بازار چ ہے لائے تکبیر نعرہ رسالہ لگی اگر بازار سوارن اس طرح اون دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے دے بازار سوار ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام شریعت نال بازار سوار ہر بندہ دین دار کاروبار دین دے مطابق سب کچھ ایسی کہ نہیں بے شک حکومت دین والیاں نظام ملک سارا دین والا اے میں رسول اکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وچ میں کو گل ملا دو قسم سمجھ گل ملاد دو قسم ایک ملاد اسلامی ایک ابو اللہ اسلامی ابو اللہ ملاد ہے ایک اسلامی ملاد ابو لہبی کی شریعت شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا مخالف بن کے خوشی یہ ابو ابو لہب لہب نے نے کی تھی جس رسول اکرم شریعت نام لیا وہ ہی کہندا سی تیرے ہاتھ ٹوٹتا تو تو ہلاک ہوے سانو اس واسطے ساری زندگی باقی دی دی اس اس کو لانتی مخالفت ہی گزر گئی گزرنی گزری گزری انہوں کی سلاح ملے جڑا جڑا عام بیان کرتا ہے کہ جی پیر والے دن انہوں سنگلے چوں مشروب ملتا ایک لمحہ لمحہ اس آزاد بس میں سر بلا پہلے نمبر دے یہ ہے کہ کوئی مخصوص واقعہ ہوتا ہے نا مخصوص واقعہ اس تو قانون نہیں منڈنا ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਛੱਡ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ کیا ہوں رزق حاصل کرن دی خاطر راہ دے ٹرنا قانون بن جانا کہ رزق حاصل کرنا کرنے محنت مزدوری اور کاشتکاری جو طریقے بنے ہوئے نے یہ ہوئی رہن گے یا ساری دنیا ہر طرح دے کام چڈ کے صرف راہ ٹور پو کیوں آ کے ان لبا سال لگ جانا یہ بننا قانون معلوم ہویا قانون کسی مخصوص واقعے تو نہیں بنتا ہوں کثیر الوقوع واقعہ تو جا کے قانون بن لے بہت زیادہ میں کہ اترے پہلی گل ہے ابو لہب یہ پیا کرد ہے تے ابو لاب نو مشروب ملتا ہے پیا تے مخصوص واقعہ ہے اس نال قانون نہیں بن سکتا قانون یہ ہونا ہے کہ جنت جان واسطے بخشی جان واسطے شریعت رسول کرنی پینی کیونکہ ہر کسی واسطے کہ نہیں اگر بالفرض من لئی الاف سبیل تسلیم اگر تسلیم کر لئیے کہ جی ٹھیک ہے تو قانون بنیا تے پھر قانون کس حد تک بننا ہے اس حد تک بننا ہے کہ اگر کوئی شریعت پاک دا مخالف بن کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی آمد دی خوشی کرے گا تے خوشی اچ جو پکاوے گا یا جس رنگ اچ خوشی کرے گا نا اونوں سا اس دن اسے وقت ابو لہب وانگوں کچھ نہ کچھ لب جائے گا ہاں، ہاں، ہاں، بخشا جائے گا صاف بخاری ابو لاب کو انتہائی عذاب میں دیکھا گیا پوچھا یار تیرے ساتھ کیا بنتا ہے اس نے کہا جی یار حال ہوں صرف اس وقت تھوڑا جا مشروب جی وہ عذاب علیم مبتلا ہے

یہ متفق ہوئے کہ شریعت دے مخالف جتنے نظام ہیں دنیا پاکستان سمیت انہوں سارا دا انتہائی مخالف ہوئے کیونکہ اگر شریعت پاک دے نال اتفاق دا اظہار کرتا ہے دنیا کے کسی اور نظام کے کسی ایک جد کے ساتھ موافقت رکھتا ہے تو کافر ہے بھاوے واقع معذور دی شریعت من مننا بھاوے آنکھیں میں مننا جی ادھر کسے پاس متفق کسی کافر بالکل ابو گل سمجھ لگی میری ادھر سارے نال سارے ساری مخالفت شریعت نال پوری موافقت اس بعد پھر کرے ملا آخان گے اسلامی ہوں ہوں تو سارے لانتی میں ابو ملا دینا سور د بچے وہی جڑا ملاد کر رہے ہوں جا کے ایک چا پڑھو وہ جڑی کاری لائے گا کاری نہیں کی رات کر رہے ہیں صاحب اپنے آپ تو پناہ تو شیطان نہیں دین فروش بے بے ایمان تو نہیں نہیں تے اور پتہ کیڑا شیطان ہے جے کول آنا پیا کہڑا شیتان جی آؤ بنا مراد چکلا تیرے گھر ٹبر سارا کشتی بنائی ہونا سکولی

پخانے پخانے درود نہ پڑھو چاہے گئے قرآن نہیں پڑھ سکتے سکتے پڑھ حمام تو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے لانتی کاری اسمبلی قرآن پڑھی قرآن پڑھی شیعہ نیلام گاہ قرآن ਤੇ ਹਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ ਛੱਡਦਾ ਆਊਜ਼ ਬਿllahi ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਕਿਨਾ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸੋਣਾ ਇਹ میرے کو کیتا فون کسی بندے آ کے جس سے مولی تقریر کر گیا وہ ساتھی ہے اور نماز قبول ہوئے نہ ہو حج قبول ہوئے نہ ہو ہاں، زکات قبول ہوئے نہ ہو کوئی پتہ نہیں پر دو عمل ہر صورت قبول حضور دا درود قبول ہے نبی دا ملاد قبول اگو نہ مراد باندر جڑے بیٹھ نارا ہے سر ہاں اور میں میں کیتا کہ جی وہ تقریر کر گیا سور دے بچے نو تو دس بھی درود ہر صورت قبول ہے تیرے نزدیک کہ میں یہ دس پہلے نمبر وے کہ سنیا دی مسجد سنبھالن واسطے 20 20 سال درود پڑھدا ہے تے 20 سال تو بعد مسجد کھولندا ہے

لانتیا کوئی عمل دنیا دا او دے قبول ہونا واسطے پہلے ایمان شرط ہے پھر تقوی شرط اللہ فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان اللہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے پرہیزگاری دی شرط کیڑی پئی نیڑے دے ساتھ جڑی آج ہی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا قیامت والے دن اللہ تعالی جنہ تے شرف فرمائے گا انہوں نے بخشے گا تو تو مطمئن ہو ہو بچ جان گے گے وہ اللہ تعالی نال جھگڑا جھگڑا کرن ایویں فرمایا میں تساں کسے کول حق لیندے ہاں، دنیا کر دیو واہ کہ مہربان تے انبیاء علیہ السلام بند جے رحم اپنا تے پھر بندے مومن ہو کے نال جھگڑن دے نے تو انہاں دا جھگڑا سنن دے ہوں وہ آخ گے یا اللہ کریم جھگڑا کر کے آخ گے یا اللہ سڈے وہ وہ برا برا ہوں اس گل غور ہو سڈے سڈے نماز پڑھتے سن جی سڈے حج کرتے سن زکات دے سن حج کرتے سن جہاد کرتے سن وہ یا اللہ انہوں نے کڈ کی کی کرو کرو ہوں ہوں گے کوئی نماز پڑھی تو معاف عام ایک گل حدیث پاک سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دروازے اگے نہر ہوئے پانچ وقت میں غسل کرے اندر تک محل رہ سکتی ہے نے نہیں فرمایا جڑا بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا گناہ جمعہ جی، جو جو میں میں نے دوران گناہ ہے ہے ہے ہے وہ بھی معاف جمع پڑھ لو ٹھیک کہو حدیث حدیث حدیث حدیث نتیجہ غلط کو شک ہوں گل سمجھا جی یہ یہ ہوئی عام سنی لیکن مطلب سنو گے گے تو آکو ہی سنن دا پاک سر ایسا مفہوم جڑا دے خلاف ہوئے وہ حرام ہے حقیقت یعنی واقعہ جو کچھ اگے ہونا ہوئے اس دے ਬੰਦਾ ਕਾਲੇ ਤੇਲ تیل نہیں ਕਾਲਾ ਤੇਲ تیل ਵਾਲਾ والا ਵਾਲਾ والا سڑیا تیل ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਚ 500 ਵਾਲਾ ਵੜ ਜਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਗੈਰ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗਾਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਤਲੀ मेहनत ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਆ ਪੰਜ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਰਕਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੁੰਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚੀਆਂ ਕੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਲ ਉਤਰਨਾ

یعنی چروری محل پی جسم کٹا دھوڑ دھوڑ مٹی واقعی مارو اتر کہ نہیں لیکن جیڑی چوکھی محل جمی ہوئی ہے اندر محنت چاہیے او چھوٹے گناہ نے او پنج وقتی نماز نال معاف ہو جاندے نے وڈے گنا جنہوں نے کبھی رکھتے نے او توبہ او کوچی

کسی وہ چھوٹے بڑے دیکھو حج حدیث پاک صحیح حدیث یا اللہ وہ سارے نماز پڑھتے سن اچھا نماز پانچ وقتی نال جے سارے گناہ معاف تو پھر جانا مل چوں گا بین مومن اور وہ سفارش کیوں کرن ڈائنے لڑن ڈائنے یا اللہ دے انہوں نے انہوں نے باہر کٹ گل نہیں سمجھ لگی حج دے بارے بندہ حج کرے تو ہو جاتا جی میں ماں کے پیٹ نکلیا ہوں جی کوئی یہ سمجھے کہ یہ مطلب سارے سارے گنا حج حج حج اتنے کی لین گیا پیا آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرتے سن میری گل سمجھے اگر آخو جہاز سارے گنا معاف تو تو کوئی شرط اور نہ لاؤ پھر وہ کہہ رہے ہیں سارے یاد کرتے سن کھانا جانا جانا بھی لین گئے پھر کر کے یاد رکھنا علماء اس وقت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتے ہیں جس وقت تک وہ صوفیاء کے پیروکار ہوتے صوفیاء سبحان اللہ علم ہے جو یا فقر ہے دانا آئرا اقبال فرماندہ نہ پوچھو تو آپ لفظ ہے فقیر تو پوچھ جڑا ویکھی کڑا ہے فقر ہے دانا اے را دانا اے را اور را دا دانا اے او لفظ جو یائے را علم ہے جو یائے را او تو لفظ پھر دا یہ ہون پہلا عالم ہون دے شاں صوفیات پیروکار صوفیات کاملین سبحان اللہ صوفیاء کاملین ہوں دے سن رسول اکرم دے پیروکار انہوں دی نگاہ صرف وہ آپ دے ہوں دے سن بس ہون کی لانت پہ گئی ہے کہ علماء رہ کونی جے کوئی دعوے دار ہے تو نا مراد اپنی مسید بنانو پھر دے آپ خود رابر بنانو پھر